تعالیٰ رب طرف ہے صحابہ میں جس وقت ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہوں تو کیا ہوتا ہے ایک دن کا ایمان بڑھتا ہے اور ایمان کے نتیجے کے طور پر دوسری بات یہ ہے کہ ان میں اللہ کا ترقی بڑھتا ہے اللہ کا یقین آتا ہے اور خدا کا جو پیسہ جو ہے انہیں خرابہ چلا جاتا ہے جہاں گویا کو اللہ تعالیٰ نے اطف کر کے اور ایمان پر کے ساتھ اس کا تذکرہ کر کے توقع کا اس کا اشارہ ہے کہ ایمان کا سمرا ہے یہ کہ انسان کے اندر خدا کا وکیل ہے پتا چلا جاتا ہے ایمان کیا ہے ایمان اللہ تبار بطالعہ کی سات سات کو معاملہ سات کے کمانے یقین تین کے ساتھ جو کہ اللہ تبارک بطالعہ نے جن پر ایمان لانے کی بات کی اور جس کلے اللہ کی شفاف کھلے گی اسی کلے اللہ کا اعتماد بڑھتا چلا جائے گا یقین آتا چلا جائے گا اور اس اعتماد میں یقین کے نتیجے کے طور پر قلب میں جو کیفیت پیدا ہوگی اسے تبکل کریں اب تبکل کی مختلف موجود ہیں ایک تو ہے تبکے اعتقادی ایک ہے تبقل عملی اور ایک ہے تبکے خالی اب یہ ایک طریقے میں یہ تقاضی عمل خالی اب کسی طور پر ان کے چھپ آگے مختلف ہے تو تقسیم کی جا سکتی ہے تو ایک تبدیل جو ہے میں باز ایک تبدیل جو ہے وہ مصنون کے درجے میں ہے اور ایک تبدیل جو ہے وہ مستحب کے درجے میں اب وہ تبدیل جو کہ لازم ہے جو وہ یقینی ہے وہ کیا چیز ہے وہ کیوں لازم ہے حقیقت میں یہ تحریر کا سمجھا ہے تحل کی بنا پر جیسے کہ خدا کا یقین انسان کے اندر ہوگا اور ایک ہزار خدا کا ہوگا اس کی قدر ہوگا لیکن کیا خدا قدوس کی ذات عالی پر اس قدر یقین آ جائے کہ خدا ہی کی بات سب کچھ کرنے والی ہے انہیں سے ہوتا ہے جہاں بھی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہاں بھی انہیں کی بات سے ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کہیں تو خدا کے ساتھ یعنی ہمیں تعلق میں کیونکہ خدا نے قدوس کے ساتھ ذات عالی کھل کر نہیں آئے اللہ تعالیٰ پتالا وہ ہم کھل کر نہیں آئے وہ پوشیدہ ہیں ظاہر نہیں ہے اور آواز نے قدوس کی ذات سے جو چیزیں موجود میں آئیں گی وہ یہاں پردے کی حالت میں آئیں گی خود کر نہیں آئیں گے ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جو پردے کے اندر سے کا تعالیٰ کر رہے ہیں اسے پردہ کر رہے ہیں ہم اسے ایامن اور حقیقت یہ سمجھیں کہ سب خدا سے ہو رہا ہے غیر خدا سے نہیں ہو رہا عقیدے کی بات ہے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے غیر خدا نہیں کر سکتا عقیدے کے درجے ہیں ہر مسلمان کا ہے خدا کرتے ہیں غیر خدا نہیں کرتا جو ہوتا ہے خدا سے ہوتا ہے غیر خدا سے نہیں کرتا کرنے والی کی بات ہے اور کوئی بھی نہیں کرنی اور یہ کہیں عقیدے کی بات اور عقیدہ جب دل کا عمل بن جاتا ہے تو دل اس کلیکٹن کو یقین کو نہیں لیتا ہے کہ ہاں خدا سے ہو رہا ہے شدید میں تاثیر خدا سے آ رہی ہے جو اب بات جو ہیں ان کی حقیقت سجائے اس کے نہیں کہ یہ شرط نظاہر ہیں افاد الاحیہ اسباب مساحل ہیں اسباب الاحیہ کے سبب میں کچھ اپنی ذات کے لحاظ سے نہیں سبب میں بہت کچھ ہے یہ کہ اللہ کے سبق میں پیدا کر جس میں آپ کا ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ کا ایک ہے اشار فرمایا یہ اسباب ہیں دست قدرت میں ہوں قلم دست کے کاتب میں جاتے ہیں اسباب یعنی بیکار نہیں اسباب بےکار نہیں لیکن اسباب پر مدار بھی نہیں اسباب بےکار بھی نہیں لیکن اسباب پر مدار بھی نہیں اسباب اس وقت اسباب سے کوئی چیز مضبوط میں آتی ہے اور اسباب سے کوئی چیز امن یعنی ظاہر ہوتی ہے جس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ اس سبب کے ہونے کے ساتھ ہونے کے لیے یہ اللہ ارادہ لیتے ہیں کہ اس سبب سے وجود ضرور دینا چاہیے اگر اللہ تبارک تعالیٰ کسی سبب کو ہم نے سبب اختیار کیا ارادہ الہیہ میں اس سبب کے ساتھ نہیں ہوا اس سبب کا طرز وہ نتیجہ اور اس سے جو چیز کے مسجد میں آتی ہے مجبور نہیں ہوا ہے کیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب کی تو رکھا ہے تو اسباب جو ہیں یہ اس عالم میں پردہ ہے حق کا تو اس پردے کے پیچھے اللہ کی شاعری میں کام کر رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کو بتانا کہ یہ مہینہ جو میں ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کتنی مان لاؤ غیر غیر کی اس حقیقت پر بھی غیر کی اس حقیقت پر بھی لاؤ کہ تمہیں جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ جملہ اسباب جتنے بھی تمہیں دکھائی دے رہے ہیں ان میں تاثیر خدا کی بات سے آ رہی ہے فائلیت حقیقی خدا کی ہے مؤثر حقیقی خدا کی بات ہے غیر خدا نہیں کر سکتا خدا سکتا لیکن اللہ کے حکمت نے اپنی فائلیت پر شریعت پر اسباب کا پردہ ڈالا اس لیے اسباب کا پردہ ڈالا کہ دیکھیں اسباب میں اٹک کر کوئی مر جاتا ہے تو ہمارے نہ جب تو ہے تو اسباب کا پردہ چار ہو جاتا جب تحقیق سنتی ہے تو اسباب کا پردہ برداچار ہو جاتا انسان اسباب کو اب جب پردہ ہوتا ہے اسباب کو تو پھر مختلف نہیں دیتے ہیں جو کار ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ اسباب کو خدا کے قدوس کی ایک ملت سمجھ کر اللہ کی عطا سمجھ کر سبق کا سبق سبق کے درجے میں رکھتے ہیں اسے بےکار نہیں سمجھتے لیکن اس پر مداد بھی نہیں جانتے وہ جانتے ہیں کہ قدار کے قدوس جب چاہیں گے اس سبق سے جس وجود کو پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ وجود لے آئیں گے اور اگر نہیں چاہیں گے تو وجود اس کو نہیں آئیں گے استاد یعنی بےکار نہ ہو پر مدار نہ ہوا ان کے ساتھ ہم نے فائل میں بٹک کا کام کر شیخ الحمد رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے ابھی شیخ الحمد رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں ایسی ہے جیسے کہ ریل گاڑی ریل گاڑی ہوتی ہے وہ چلتی ہے اور چلنے کے لیے گارڈ جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈی ہوتی ہے اور ایک لال جھنڈی ہوتی ہے لال جھنڈی ہلاتا ہے تو گاڑی جاتی ہے سبق جھنڈی ہلاتا ہے تو گاڑی چل کر دیکھے سے معلوم نہ ہو کہ یہ گاڑی کا چلنا جھنڈی کے ہلنے یا نہ ہلنے پر محفوظ نہیں ہے بلکہ سبق قاعدہ مقرر کر لیا ہے ریل والوں کی حکمت میں کہ جب سب جھنڈی ہلائی جائے تو گاڑی چل پڑے اور جب لال ہندو ہلائی جائے تو گاڑی رک جائے یہ صرف قاعدہ ہے حکمت تو ریلوے کی بنا اس لیے نہیں کہ بڑا اگر ہندو نہیں ملے گی تو گاڑی نہیں چلے گی گاڑی تو جب چلے گی تو جب انجن ڈرائیور جو ہے جس وقت اس کو وقت کو دبائے گا تو جس وقت اس کو چلانے کا گرا پڑے گا گاڑی چل پڑے گی اس کے ساتھ اگر بچہ ہے تو دیکھتا کیا ہے گا گاج جس سے جھنڈا ہلاتا ہے سبق تو تو گاڑی ہے ایک بڑا سارا جھنڈا بنا بڑا بار جھنڈا بنا لیا جا کے ایسے کرتا ہے ہلاتا ہے ہلاتا ہے گاڑی زندگی نہیں پوری کرتی کیونکہ بھائی تو اس وقت کرے گی جب گاج چلائے گا تو گاڑ ہلائے گا اور گاڑ کب ہلائے گا جبکہ اس قاعدے کے مطابق ضرورت پیش آئے گی تب چلائے ہلائے گا اسی طور پر اخبار کی لال جھنڈی یا سبق بھنڈی اس وقت کام کرے گی جبکہ اس عالم کا جو حقیقی مقدر ہے جو کہ اس عالم کا حقیقی مقدم ہے جو اس عالم کا حقیقی ڈرائیور ہے جو اس عالم کا حقیقی مدیر ہے جب وہ چاہے گا ارادہ کرے گا تو کسی سبق میں سے کوئی چیز وجود میں آ جائے اس لیے خدا کا شبد جب سبب کے ساتھ جب ارادہ الہیہ مناسب ہوتا ہے اس وقت سبب میں سے کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے تو اس کی حقیقت ہو جاتی ہے تو جب ارادہ الہیہ نہیں ہوتا تو یہ چیز کے طور پر ہمارے اللہ تعالیٰ بہت سارے بیٹے تھے سب تو پہلے کا شادی کی شادی کی صرف ماشاء اللہ ایک سال بھی بیٹا ہو گیا دوسرے سال بھی بیٹا ہو گیا اب سات بیٹے ہو گئے سات بیٹے ہو گئے ان کو سب بہت دیر کیا کرتا ہے میرا دوست میری ٹیم ہے فسٹ لیول سمجھتا بائک لے کے زیادہ اب مجھے روزانہ بیوی کا کام چاہتے ہیں پہلے تو سات بچے ماشاء اللہ خود ہوتے آپ کو دو لوگ کیوں پہلے جو ہزار کوشش کرتے ہیں تو بھائی میں بھی کروں گا میری بیوی بھی کروں گا میں اس میں فرق آیا میں مجھ میں فرق آیا مطلب کیا چلا سب نے کیا مناسب ہوتا لیکن ارادہ مناسب مطلب نہیں ہوتا اپنی دینی حضرت سلامات کی تھی انہوں جی نے ایک دن کہا کہ میں رات سب تک سے پندرہ بچے زیادہ آدمی سے زیادہ ہوتی ہے کیا نئے ہو سکتا ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیتے ہوگا سمجھا بھی ہوگا خدا کی شان بگان کے ان شاء اللہ کرنا اللہ میں نے کہا ہاں، پیدا کر تو ملے گا یہ بھی تیرے وقت کی بات ہے کیا ہوا انہوں نے جی کو چکر لگایا ہمیں لگتا ہے صرف ایک سے کریے یہ بھی بچہ بنتی ہے تو شاپنگ پورا بچہ نہیں ہوتا اور پھر اسے کہتے ہیں کہ کافائی میں لیے جیسے من خراب ایسا بچہ ہے جب کچا کچھ کا بچہ ہوتا ہے کوئی بچہ بھی پیدا نہیں ارادہ نہیں مناسب ہو جاتا میں نے میں پیدا ہوگا اسی پر فصل فیسل لگاتے ارادہ اللہ کا ارادہ فصل کے ساتھ مناسب ہو گیا دوائی کم کھاتے ہو اللہ تمہارے مطالعہ کا ارادہ ہو گیا دوائی فائدہ دے جاتی ہے اسی طرح کے جتنے بھی اخبار ہیں اخبار میں صرف یہی ہے کہ اللہ نے سبب کو ایک نشان کے درجے میں رکھا ہے اور ایک ظاہر صورت کے درجے میں رکھا ہے حقیقت کے لحاظ سے اسباب میں نہ تو کوئی نہ طاقت ہے ایک خدا تاثیر چاہتے ہیں ہیں بات کرتے جب اس میں طاقت ڈالنا چاہتے ہیں طاقت ڈال دیتے ہیں جو بنانا چاہتے ہیں بنا دینا دیتے ہیں جو بگاڑنا چاہتا ہے بگاڑ دیتے ہیں مجھے یہ ایک حصہ ہے آ کسی نے دوسرے دکھ سے کہا ہے لیکن میں یہاں لہن سرکار اور کارن بے کارن مت کا کتاب ہیں میں بےکار بھی ہوں یہ بےکار بھی ہوں جیسے کتاب میں مت ہوتی ہے اب مت آپ لکھ لیں تو مت کیا کام دے گی اگر اس کے نیچے الف لاؤ تو آ ہو جائے گا تو کسی طور پر کوئی جی آ نے آ گئے تو آ گئے اسی طور پر مت اپنے لیے کسی کسی کے لفظ کی تعلیم ہوتی ہے مت جو ہے بغیر کسی لفظ کے اپنے مطلب نہیں دیتی اور اگر نیچے لفظ لگ جائے نہیں تو وہ کام دے جائے ٹھیک ہے نا اسی طور پر سبق کو سمجھا کہ سبق کی حیثیت مت جیسی ہے جیسے مت کی تعداد میں ہوتی ہے اگر نیچے لفظ لگ گیا تو کام دے کرے گی اور لفظ نہ لگا تو کام نہیں دے گی اور جہاں مت کیا ہے سبق مت ہے اور کسی تو ہی کیا ہے ارادہ اللہ کی اس کے اس کے ساتھ موافقت کیا ہے یعنی وہ جس کے اوپر سے وقت کی جاتی ہے اور اپنا کام کرتی ہے معنی نے جب آپ نے دیکھا کہ یہ سب کی بات تو ہند میں کیا ہوتا ہے تو ہندو کسی کہتے ہیں لا الہ اور اگر علیہ کا پرمینڈ ہے جب جب الہ اللہ کہا کرو تم کا یہ کرو لا الہ الا اللہ لا قائل الا اللہ لا الا اللہ لا موتی الا اللہ لا مانی الا اللہ لا دار الا اللہ لا با الا اللہ اسی طور پر اللہ کے سوا ہر سختی ہر غیر میں نصیب ہے ہر غیر میں کچھ نہیں سخ ایک کتاب اب جب نسی ہر صفت کی ہر غیر میں ہو گئی تو ایک تو ہوگا کال لیکن وہ کال ہوتے ہوتے نیلت مجاہدے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق جب شامل حال ہوگی کہ اللہ تبارک بتانا اپنی توحید کا اشادہ تمہارے دل کے اوپر کرے گا اللہ کی تجنگی تمہارے قلب پر ہدایت کی آئے گی تو اس کے نتیجے کے طور پر یہ ہوگا کہ یقین کی لائٹ روشن ہو جائے گی یقین کی بجلی جل اٹھے گی اور یقین کے نتیجے کے طور پر یہ ہوگا کہ تمہارا دل جو ہے وہ خدا مند قدوس کی شفا کا یقین کرنے والا بن جائے گا شکا سے پھر تمہارا تعلق نہ صفات الہیہ کا یقین جو ہے صفات کا یقین عقل نہیں دے ہوگا میں کے تقاض خدا کو نہیں کرنے والے ہو گئے اس کی شفاعت کو بلکہ بات یہ بن جائے گی کہ اللہ سدارت بتایا کہ شفاعت جو ہے کل اہم شاہد ہوں حال کے طور پر تمہارا اس چیز کو ماننے والا بنے گا کہ خدا کی سی اب جیسے ہر مسلمان مانتا ہے ہر کا سیدھا ہے کہ اللہ حاضر حافظ لیکن کیا یہ عقیدہ حال کے درجے میں ہے حال کے درجے میں نہیں اسی طور پر خدا کرتے ہیں فائل حقیقی خدا کی بات ہے جب فائل حقیقی خدا کی خلاف ہے اب فائدینت حقاق کا یقین اس طور پر در ہو جائے اس طور پر دل میں اتر جائے اس قدر یقین اندر باس ہو جائے اور دل کی وہ قصیقت بن جائے کہ ہم سچ مچ جان میں لگے تو ہمارا یہ حال بن جائے کہ ہاں ایک خدا سے ہوتا ہے سال کی بات کی پوری حال اور جس وقت یہ حال انسان کو اللہ تبارک بتانا کے سب سے آتا ہے تو پھر اس وقت اسباب جو ہے اسباب اسے اپنی جگہ پر دکھائی دینے لگتے ہیں اس وقت وہ اسباب کو پھر سمجھنے لگتا ہے اسباب کی حقیقت جو ہے بات اتنی ہے کہ اللہ تبارک بتانا نے اپنی حکمت کے بالغا کی بنا پر کو کے لیے ہک کا دروازہ کھولنے کے لیے اخبار کے سر کے خدا خصوص نے اس اس عالم نے اللہ بنایا اور اس عالم میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بھی قائم فرمایا وہ سب کی سب انسان کی مار کی مختلف اگر اخبار نہ ہو اگر اس عالم میں اخبار نہ ہو تو سب دے نہ ہو تو دیکھو انسان کی راہ میں نے پہلے ایک مطلب کہا تو مجاہدے کی راہ جیسے مجاہد کی انسان کو بلند کر دیتی ہے فرشتوں سے اور یہ مجاہدہ کس وقت انسان کو میسر آتا ہے اس کو آتا ہے جو منانے ہیں اسی طور پر اسباب ہمارے خط الہیہ کے درمیان ظاہر کے طور پر تو منانے ہیں لیکن عارفین کے لیے ہر سبب جو ہے وہ خدا کی خط کا دروازہ ہے اور غیر عارف کے لیے بھی گزارتا سبب ایک سورج سے گزار ہے سبق ایک حیثیت سے مرکز اٹک کا ذریعہ غیر عارف اسے کیا سمجھتا ہے نہیں اس سبق سے ہوتا جو سبب میں اٹک گیا اس کے لیے ہی یاد جس نے سبب کو نہ دیکھا جس نے خدا کو دیکھا اس کے لیے ذریعہ ہمارے سب یہ ابھی کلندر کا شیر ہے مشہور شیر اپنے گھر اسپتال میں دار بارت نظر اپنے گھر اسپتال میں نہیں اپنا سر اس نے برے جو مسبدیب بنائی اس کے رکھتی ہے نگاہ اسباب پر اور اس کہتا ہے مسبد کو دیکھ تو کسے دیکھتا ہے اسے دیکھ جس سے یہ کا وجود آیا اس بات کا جنتا جو ہے یہ جاتی ہے تو ذریعہ ہمارے سکتی ہے اس آنند کی ہر چیز ایک وقت پر ہے اور ایک وقت پر تمہارے سب کا دروازہ ہے اب جب تمہیں یقین آئے گا خدا اسباب جتنی بھی ہیں پھر تم اسباب کو ذرائع مارے الہیہ سمجھو گے پہلے تو تم ان سمجھتے تھے ذرائع عمل اس چیز کے لینے کا سبب نہیں سمجھتے ہر سبب کو واسطہ سمجھتے تھے کہ اس سبب کو میں اختیار کروں گا تو اس سے یہ چیز میسر آ جائے گی جب تم سے مارے حق کھلے گی تو ہر سبب بن جائے گا ذریعہ ہمارے خطے ملاج کیسے پہلے تم یہ سمجھتے تھے میں دیوی کروں گا دیوی سے قربت اختیار کروں گا ہاں؟ تو مجھے تعلق مل جائے گی تم نے مستقل ذریعہ دیوی کو سمجھا اولاد اولاد کے پیدا ہونے کا اور اپنے سے کو تم نے سبق سمجھا بچوں کے پیدا ہونے کا تو یہی سبب ہے کہ سب نے پہنچ کو ایسی یہ مصیبت نہ ہوئی اگر بیوی کو سبب اولاد نہ سمجھتے اپنی صحبت کرنے کو سبب اولاد نہ سمجھتے اور دہیش اولاد کے دینے کو ماں خدا سے سمجھتے تو کبھی بھی یہ اس مصیبت میں مبتلا ہوتا ہم دیا آ کے یہی کھولتے ہیں کہ اولاد خدا کی ذات سے آتی ہے غیر خدا سے نہیں آتی بیوی اس وقت تمہارے تمہارے لیے آلے ہمارے الہی بنی جس وقت کہ تم یوں سمجھو گے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی شرکت کا کیسا سبق قرار دے دیا جب چاہتے ہیں اس سے اپنی مخلوق کو وجود میں لے آتے ہیں اور جب چاہتے ہیں نہیں لاتے ایک آلہ بنا رکھا ہے جس آلے کو کبھی تو ایک تو اولاد کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اور نہیں چاہتے تو کبھی اولاد کا ذریعہ نہیں بنا دیتے قرآن نے اسے اپنی قرآن نے اپنی توحید کی دلائل میں سے پیش کیا کہ ہم نے جسے چاہ لڑکے دے دیے جسے چاہے لڑکیاں دے دوں تو جسے لڑکے لڑکیاں ملا کر بیٹھوں تو جسے چاہے کچھ بھی نہ دیکھوں اگر سبر ہوتی عورت ہاں، اولاد پلانے کا اور تمہاری صحبت سبب ہوتی ہے اس پلانے لانے کا تو تم جتنی اولاد جس وقت پلانا چاہتے لے آتے ایسی مجھے نہیں ہے خدا اس سبق کو جس وقت پر استعمال کر کے دکھائے گا ویسے ایک بانگ عورت ہے اس میں اولاد نہیں ہے بالکل خان بالکل گزرا اللہ تبارک پتعالیٰ اسے یعنی جسے تم سبق نہیں سمجھتے اللہ تبارک سے چاہتے ہیں ہاں؟ تو کیا کر کے دکھا دیتے ہیں سطریا کو جہازیہ دے دیتے ہیں ابراہیم کو اس ہاتھ دے دیتے ہیں اور اس کے جا پوچھتے ہیں تو یعنی اسباب جو ہیں اسباب ضرور ہمارے ستر نہ ہی بن جائیں اگر پائلیے کے حق پھول جائے اور اگر قائلیت کے میں نہیں کھلے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اخبار میں کر جائے گا اخبار کو افلاب سمجھے اور کیا موٹی سی بات ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا میں نے شیئر کرا یہ اسباب ہیں دست قدرت میں ہوں قلم دست کارتک میں کیا رہے اللہ تبارک تعالیٰ جس رخ پر بھی اسباب میں کو استعمال کر لے گا جو تاثیر ان میں پیدا کر لے گا جو چاہے گا ان میں سے وجود میں لے آئے گا جو چاہے گا جو جس چیز کو نہیں لانا چاہے گا سبب کو خلاف میں سبب کی ظاہری حقیقت کے خلاف میں اگر استعمال کرنا چاہے گا تو اللہ اسباب کو اس رخ پر استعمال کر کے دکھا دے گا گویا اسباب محض آلہ آلہ ہے دست قدرت اور یہ مثال میں ذرا رحمۃ اللہ علیہ ہے بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ اسباب کی حقیقت کو جانو اسباب بیکار نہیں ہے اگر اسباب کو تم نے بیکار سمجھا تو تم نے اللہ کی ایک حکمت کو بیکار سمجھا جو تشین تو کہہ سکتے ہیں کہ سبق بیکار ہے لیکن محققین اور اوقات حرفین جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ سبق بیکار ہے کیونکہ اگر تم نے سبق کو الیاز بندہ بیکار قرار دیا اس کی بہت دور جا کر بیٹھتی ہے خدا کی حکمت پر جا بہت پڑھتی ہے خدا نے اس بات اس کا نظام قائم کیا ہے اس سے بیکار نظام قائم کرتی بہت بہتر ہے کہ وہ کسی بیکار چیز کو نہیں کرتا ہے جو کچھ بھی کرتا ہے اہم حکمت ہوتا ہے کل حکمت ہوتی ہے اور ہر ہر سبق میں کروڑوں حکمتیں کو سیتا ہے تو ہمیں دکھائی دیتی ہے اور اس بات کا تلب اسباب کا اختیار کرنا اگر ہمارے سب کے بعد ہوگا تو ہمارے سب کا ذریعہ بنے گا اس لیے دیکھو نے کو اختیار کیا وہ بدلے نبی پاکستان سن لیں دو دیکھنے ٹائم اور ان کے نبی سن کر اسباب کی حقیقت بھی کھلی ہوئی تھی اسادیت بھی کھلی ہوئی تھی اور فائلیت افرادی بھی کھلی ہوئی تھی ان کے لیے جرم کا پہننا جو تھا وہ ہمارے سب کے بڑھانے کا ذریعہ تھا کیونکہ نگاہ دیکھ رہی تھی کہ میرے رب نے ان جرموں کے استعمال میں جو فائدہ رکھا ہے تو وہ چاہے گا کہ اس سے یہ فائدہ مجھے پہنچا دے گا یہ تلبس بل اسباب اسباب کو اختیار کرنا اختیار اسباب جو ہے وہ عارفین کے لیے نقش کا سبب نہیں ہوتا بلکہ خدا کی مزید معرفت کا ذریعہ بن جاتا ہے اور ان پر یہ بات کھل جاتی ہے کہ خدا ان کے قدوس کی یہ ذات عالی کے کمالات ہیں اس نے اس عالم میں ایک ایسا اسباب کا خاصا بچھا دیا ہے کہ ہر اسباب میں سے ایک خاص نوعیت اس کا ضرور کی ضرورت آتی ہے اس کی فائلیت رنگا رنگی صورتوں میں مختلف اسباب سے ظاہر ہوتی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا الحمد للہ بلا کروں کہ ایک باجا ہو اور تاروں والا باجا پر ہوتا ہے یعنی اب اس پہ جس تار پر بھی ہاتھ لگاؤ گے مختلف قسم کی اس میں سے آواز پیدا ہوگی ہر شبد میں فائلیت حقہ حق جو ہے مختلف سے بہت تکلیف ہوگی اور یہ کہ دوسرے لطف میں کہوں اسباب گار نہ ساحلے ساحل سے اسباب مشاہر فائلیت رفتانی ہے رب کی فائلیت مختلف شہروں میں مختلف رنگوں میں مختلف حیثیتوں سے مختلف طریقوں سے شاید ہوتی ہے سر جب کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اسباب کرتے ہیں تو اسباب میں سے جو بھی شاہ ہوتا ہے یہ خدا کرتے ہیں خدا کرتے ہیں تو سبق کو سبق کے درجے سبق کو کیوں اختیار کرو میرے رب نے کہا اس سبق کو جب تو اختیار کرے گا تو میری حکمت میری حکمت میری موافقت کو اس کے ساتھ کر دے گی اور جب میری موافقت اس کے ساتھ ہو جائے گی تو میں اس کے ذریعے سے فلاں چیز کو میرے مل رہا ہوں اور ہوں اسباب بیکار ہوں اسباب اس بیکار کو بے جاؤں اخبار کو بے کار جاننا اس کا ایک اٹربت پر جا کر اثر کر جاتا ہے اب دیکھو کامیروں کی کے وہ سبب کو اس وقت اختیار کریں کیوں اختیار کریں اختیار تو غیر کامیری کے لیے استعار کے لیے سے برباد بن برباد ہیں اس نے کہ سبب کو رب کا درجہ دے دیا جس نے اسباب کو ارباب بنا دیا اس کے لیے اسباب کا اختیار کرنا جو ہے اس معنی یعنی اسباب کا اختیار کرنا اس معنی میں ناجائز ہے کہ وہ اسباب کو رب سمجھتا ہے اس نے سب کچھ جانتا ہے اسباب ارباب نہیں اسی بنا پر قرآن کہتا ہے پتہ ہمت اسباب جتنے بھی ان کے وسیلے جو ہے واسطے جو ہے وہاں جو آتا ہے خدا کے بارے میں خدا جو ہوں گے کہ سب سے کٹا ہو جائیں گے کٹا ہو جائیں جائیں گے میں اسی طور پر جن لوگوں نے اسباب کو مؤثر کے ساتھ سمجھ لیا ہے مستقل سمجھ لیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں ان سببوں سے ہوتا ہے اور ان سببوں کو اصل جان کر اس میں پکے لگے رہتے ہیں اور اس میں پھنسے رہتے ہیں ان کے لیے سبق سے کہا جاتا ہے تو جو لوگ سبق کو سبق نہیں مانتے سبق کے بعد ایک اعلیٰ اللہ ہی یوں جانتے ہیں تو خدا نے یوں چاہا تو یوں ہو جائے اور یوں چاہ تو یوں ہو جائے تو اس صورت میں سبب کا جو کہ سبب کے ساتھ اگر اختیار نہ کیا جائے سبق کو اختیار نہ کیا جائے اس میں اسے سبق کا نہ اختیار کرنا جو ہے اتنا برا نہیں بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ اسباب نہ تو بےکار ہے نہ ان پر مدار ہے جبکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے جب خدا چاہے گا جس سے چاہے گا سو استعمال کر سکتے ہیں

میں اسالا چل میرے بات یہ عالم عالم پر ہے آزمائش کا ہے اور انسان کو ہر آزمائش کے راستے سے خدا جاتا اگر اور نہ ہوتے اس دنیا میں تو اللہ تمہارا پتہ ہے اپنی بات کرتے رہتے ہیں جاتے ہیں اس وقت گھر کے روزی اخبار کا پردہ اوپر ہوتا اللہ سے سمجھتا ہوا ہر شخص کو دکھائی دیتا لیکن مسلم ایمان میں لائر کر ہے ایمان جو ہے تو ہوگا کہ اخبار اس اخبار کا پیسہ فائل کا حکم کرتا ہے اگر اخبار کا پیسہ فائدے کا ڈر نہیں ہے تو ایک پولیشن دیکھتے ہوئے کر سکتا ہے اس اخبار کا مال کو اللہ سبحانہ کرتا ہے اگر وہ اس مال کے بعد اپنی مارے خط پر رکھتے ہیں اور اپنی ذات پر ایمان لانے کے لیے اس عالم کی جو اللہ کی حجت میں لیے میں چاہتا کہ ہم خداؤں کے خصوص کے ماننے والے بنے مانگنے کے باوجود اس کے لیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو بتا دیں اسباب کی مدد بتائی اور اسباب کو کارن دے دیں اسباب اسباب کی مدد جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیکھا بدار کی تو یوز نہیں اور اللہ کے اختیار اور اختیار ہے پابندی بندی اخبار کو سب تو کر دیا ہے ان کے یاد کر اللہ سوال سرکار ظاہر اخبار کے واسطے سناتے ہیں لیکن اس بات کو طرح کرنے کا کچھ دور نے استاد کے میدان کو تو دیا ہے لیکن خدا ان کے دور اخبار کے پابند نہیں ہوئے اخبار کے سے محتاط نہیں ہوتے اخبار کے محتاج نہیں ہوتے تب بھی ان کے قبضے اختیار ہیں اور اس کے علاوہ اخبار کا جتنا بھی نظام ایک اختیار خدا بندی ہی کے ساتھ چل رہا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی قدرت کا دے گا تو ان کی خاص قدرت جو کہ ان کی اپنی ذات میں ہے اس وقت کی ایسی بھی ہے جیسے کہ اس اسباب کے نظاموں کے پیدا کرنے سے پہلے جو لوگ اسباب میں وج کر رہ جاتے ہیں تو اسباب کی بچی ان سے یعنی اس نہیں تو وہ کچھ میں لگ جاتے ہیں یعنی سب لکھتے ہیں کہ سب سبھی سے ہو رہا ہے تو تم کے اللہ اپنا خبروں کا سب کے عادت کے طور پر اپنی قدرت کا اظہار کرواتے ہیں اشد کو دیکھ کر بغیر سبق کے خلاف یعنی سبق نہیں دیتا اب کے لیے تو دیکھو تم تو اسباب سے مدت تک نہیں پہنچتے لیکن یہ قدرت کا ہے میں یعنی ان اسباب کے علاوہ بھی ہر چیز کر کے دکھا سکتا ہوں اسے کہتے ہیں طرح تھی علیہ السلام جو آتے ہیں نا اندیال علیہ السلام ان کے خطاب کو تعارف کروانے والے ہوتے ہیں تعارف کروانے والے ہوتے ہیں صداقت لوگوں کو پہنچانے والے ہوتے ہیں خدا کی قدرت کو بتلانے والے ہوتے ہیں خدا کی شفاعت کے انسانوں کو کھولنے والے ہوتے ہیں اس بنا پر کیا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں جس پر وہ دکھاتے ہیں ویسا ہیں سب کے آگے تو ہے سبب کے خلاف جیسے مولانا نے ایک مقام پر سنایا والا وغیرہ ہے جب جو آج آئے ہیں تو سب اسباب کی سطح پر آئے ہیں اسباب کی سطح کرنے پر آئے کیا مطلب یعنی کہ سبب کا وجود تو ہے حکمت الہیہ نے کائم تو کیا ہے کار قائم نہیں کیا لیکن یہ سمجھ لینا کہ سببوں کے اندر کو قائم کرنے کے بعد قدرت رہا میں دنیا ختم ہو گئی پر وہ اسباب کا پابند ہو گیا یہ بات نہیں ان اس تمام اخبار کے بارے میں جو قدرت کے ساتھ ویسے یہ اعلان سما کر جیسے انسان اخبار سے پہلے تھا اب بھی اسی طرح امبیال اسلام آ کر دیکھتے ہیں کرتے ہمیشہ دیکھتے ہیں سال میں ایک چیز دکھائی دیتی ہے کہ پانی جو ہوتا ہے ہم علیہ السلام کے دل میں شرنا کر کے بتا دیتے ہیں کہ پانی اپنی ذات میں تو میرے آدم پہ جاری ہے یعنی اس عالم نے تمہارے فائدے اور نقصان کے لیے میری حکمتوں نے یہ تو کر دیا ان کے پانی بھی بوڑھتا لیکن جب میں چاہوں تو میری قدرت یہ ہے کہ پانی نہیں دبو آج جلاتی ہے آج نہیں جلا رہی میں اپنی قدرت کو استعمال کرتا ہوں میں اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہوں نہیں ہوتا بعض عورت سے اولاد نہیں ہوتی جب میں چاہتا ہوں پیدا ہو جاتی ہے اب یہی وجہ تھی کہ یہ جو جواب سب کے عادت کو کہتے ہیں عادت کے خلاف یعنی جو اخبار کی عادت اس عالم میں چل رہی ہے اس کے خلاف کچھ کچھ کر کے بتا دیں یہ ہوتا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اپنی اس قدرت کو اس فائلیت کو کھول کر بتا دیتے ہیں سب کچھ میں ہوں پارٹی میرے اختیار میں ہے اللہ کا تمہیں متاثر میری خدمت اس چیز کو قائم کر دیا ہے اور اس خدمت کے بنا پر یہ اس چل چاہیے اب اس معنی میں اگر دیکھو گے تو تمہیں اخبار اپنی جگہ پر دکھائی کرنے لگتے ہیں تو قدرت اپنی جگہ پر دکھائی کرنے لگتے ہیں تو تم یہ جاؤ گے اللہ کے بارے میں بتانا اسلام کے بتا جو دیکھو یہ ہے کہ جس قدر سے اللہ نے جس وجود کا وجود بخشا یعنی حقیقت وہی ذریعہ اور سبب ہو سکتا ہے وجود کے وجود میں آنے کا یعنی اور اسی بنا پہ دیکھو اس طرح آپ کے طور پر دوری کے طور پر مشکل سمجھنے کے طور پر کافر کہتے ہیں تو سازش کہ اگر ایسے ہو تمہارا خدا کوئی قادر ہے تو اس چٹان سے مٹی کو پیدا کر کے دکھا دیں وہ سمجھتے تھے سمجھتے تھے کہ پوچھوں تو وہیں سے پیدا ہوگی جہاں سے پہلے اتنی ایک مٹی سے دوسری مٹی نکل کر آپ سے پیدا ہوتی ہے اسی کے نام سے پیدا ہوگی تو اس وقت ہوگی تو مل کٹ سے ملا ہوگا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس چٹان میں سے ایک مٹی پیدا ہو اور پابند ہوتی ہے باہر آ کے بچہ دیکھیں بھائی آ کر سچا دے میرے مقصد یہ تھا کہ ان کے اندر مل چکا ہو کے خیال میں یہ بالکل ناممکن تھا کیونکہ قدرت شاہین کے خلاف تو تھا کبھی کبھی تو نہیں فائدہ ہوتا لیکن خدا کو میں اپنے ارادے سے کر کے دیا ہوتے تو یہ بھی اب یہ چیز جو ہے یہ خدا کی فائدہ ہے تو قدرت کا اظہار ہے اللہ خدار کو بعض اوقات اپنی یعنی انسانوں کا شکر بنا دے کر کر بتا دیں اسی طرح والے اللہ کے دل کے جو ہے کرامات جو ہے وہ بھی خطے عادت ہے سڑک کے خلاف میں چیز آ جاتی ہے سر کے عادت کے طور پر ہے اسباب کے درجے میں آ جاتی ہے اور اسباب ہائے اللہ اسی طور پر یہ کس کا چلتا رہتا ہے بہرحال سب ہے کہ جتنے بھی اسباب ہیں جتنے بھی اسباب یہ اللہ کا نظام ہے اللہ نے قائم فرمایا ہے لیکن اللہ کی قدرت نے ان اسبابوں کو اللہ کی قدرت جو ہے اس بات نہیں ایک بات پہ اور دوسری چیز اس کے ساتھ ایک اور سمجھ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سباد بٹالا نے اسباب دو ایک کے قائم کی ہے ایک ہے مادری کہ ہم نے کا ہر سمجھ لیتا ہے جو سب اور ایک اسباب روحانی یعنی ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام آ کر بولتے ہوئے بتاتے ہیں اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مادی سبب سے کوئی چیز بنے گی عام طور پر جو بات ہوتی ہے کہ سبق کو اختیار کیا جائے یا نہ کیا جائے تو مادی اسلامی کے متعلق ہوتا ہے بس ضروری طور پر مادی اسلام کے متعلق لیکن میں دوں گا چیز کی وجہ کے لیے ایک آدمی ممکن ہے آگے چل کر روحانی اسباب کی بات آ جائے تو میں یہ کر رہا تھا کہ مستقل طور پر جیسے اسباب مار دیا اسی طور پر مستقل طور پر اسباب روکا دیا اور جس طور پر سبب مادیا کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح اس سے بڑھ کر روحانی اسباب ہیں ایسے جن کے تعالیٰ اسباب مرتب فرما دیتے ہیں اور ان سے نتائج مرتب ہو جاتے ہیں عام لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب نے فلاں نبی نے فلاں شخص نے فلاں سبب سبق کو ترک کر دیا اس نے ادنا درجے کے سبق کو ترک کیا اعلیٰ درجے کے سبق کو اختیار کر لیا سبق کو چھوڑا روحانی سبق کو اختیار کر لیا سبق کے دائرے میں تو ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ سبب کو چھوڑ دیا اس نے ادنا سبق کو چھوڑا اعلیٰ سبق کو اختیار کر لیا لیکن یہ اس وقت چلے گا جس وقت کے سداندھس کے ان روحانی سلاخ میں اسباب سے تعلق ہو جائے گا جب تک معلوم ہو جائے گا کہ دیکھو خدا قدوس کس طور پر روحانی سدر سے چیزوں کو دیکھنے کو لے آتے ہیں